امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی حقیقت اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خیر امہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ تمام انسانیت کی خدمت ان کا مقصد وجود ہے ان کے شرف کا راز اخرجت للناس میں پوشیدہ ہے وہ قوم پرستی یا وطن پرستی کے لیے نہیں اٹھائے گئے بلکہ یہ عین فطرت اسلام ہی کا تقاضا ہے کہ وہ خادم انسانیت بن کر رہیں اب دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی وہ اصلی خدمت جس کو عمر بالمعروف اور نہی انل منکر کے جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کس قسم کی خدمت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے معروف لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو اور اصطلاحاً اس سے مراد ہر وہ فعل لیا جاتا ہے جس سے عقل سے ہی آشنا ہو جس کی خوبی کو فطرت سلیمہ جانتی اور سمجھتی ہو اور جسے دیکھ کر ہر انسان کا دل گواہی دے کے واقعی یہ بھلائی ہے اس کے بالمقابل منکر کا لفظ ہے جو عربی لغت میں انجانی اور نامانوس چیز کے لیے بولا جاتا ہے اور اصطلاحاً اس کا اطلاق اس فعل پر ہوتا ہے جس کو فطرت سلیمہ پسند نہ کرتی ہو عقل صحیح جس کی برائی کا حکم لگائے اور عام انسان جسے ناپسندیدہ سمجھتے ہوں ایمانداری سچائی راست بازی پہزگاری فرض شناسی ضعیفوں کی حمایت مصیبت زدوں سے ہمدردی مظلوموں کی مدد محتاجوں کی اعانت عدل و انصاف کا قیام خدا اور بندوں کے اور خود اپنے حقوق کو سمجھنا اور انہیں ادا کرنا یہ اور ایسے ہی دوسرے اخلاقی فضائل معروف ہیں اور ان پر خود عمل کرنے اور دوسروں کو آمادہ کرنے کا نام امر بالمعروف ہے اس کے برعکس خیانت بدکاری دروغ بانی فتنہ پردازی فساد انگیزی بے انصافی اپنے حدود سے تجاوز کرنا دوسروں کے حق مارنا باطل کی حمایت کرنا حق و صداقت کو دبانا کمزوروں اور ضعیفوں کو ستانا یہ اور ایسے ہی دوسرے تمام خلاف انسانیت خلاف عقل اور خلاف فطرت اعمال منکر ہیں اور ان سے خود احتراز کرنا اور دوسروں کو باز رکھنا نہیں انل منکر ہے اس میں خود نیک بننا اور بدی سے پرہیز کرنا مقدم رکھا گیا ہے اور نیک بنانا اور بدی سے روکنا مؤخر جیسا کہ امرو بالمعروف ونہو انل منکر سے پہلے اقام الصلاح و آت الزکاہ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک بنانے سے پہلے نیک بننا ضروری ہے لیکن جس طرح اپنا پیٹ بھرنے سے دوسرے کا پیٹ بھرنا زیادہ افضل ہے اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روکنے کا درجہ بھی نیک بننے اور بدی کو ترک کرنے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک اپنی خدمت ہے اور دوسری اپنے ابنائے نو کی خدمت ایک محض انسانیت کے درجے میں ہے اور دوسری انسانیت کاملہ کے درجے میں نیکی پر خود عمل کرنا اور بدی سے خود پرہیز کرنا یقیناً ایک اچھی صفت ہے اور ایک شریف آدمی کا شیوا مگر شرافت کا کمال اور بزرگی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکو کار بنانے اور بدکاری سے روکنے کی کوشش نہ کرے انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اگر ناپسندی سے ایک درجہ بڑھ کر نفرت ہوتی ہے تو اسے دیکھنا یا سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر نفرت سے ایک درجہ بڑھ کر دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اسے مٹانے کے درپے ہو جاتا ہے اور اگر دشمنی سے بڑھ کر اس کے دل میں و اناد کے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے مٹانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اسی طرح ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک اسے صفحہ ہستی سے محب نہ کر دے چین نہیں لیتا اسی طرح جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو خود اختیار کرتا ہے جب محبت کرتا ہے تو آنکھوں سے اس کو دیکھنے اور کانوں سے اس کا ذکر سننے میں مسرت محسوس کرتا ہے جب محبت سے بڑھ کر عشق کا درجہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں اسی کا جمال ہو اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کے غیر کو دیکھنے اور غیر کا ذکر سننے اور غیر کا تصور کرنے میں ضائع نہ ہو پھر اگر یہ عشق فدائیت کی حد تک بڑھ جائے تو وہ اپنی زندگی کو اسی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنی جان و مال عیش و آرام عزت و آبرو غرض سب کچھ اس پر نثار کر دیتا ہے بس امر بالمعروف جس چیز کا نام ہے وہ دراصل نیکی سے انتہائی شیفتگی اور والہانہ عشق ہے اور نہیں انل منکر سے جس چیز کو تعبیر کیا گیا ہے وہ دراصل بدی سے انتہائی بغض و اناد ہے معروف کا حکم دینے والا صرف نیک ہی نہیں ہوتا بلکہ نیکی کا عاشق اور فدائی ہوتا ہے اور منکر سے روکنے والا صرف بدی سے محترز ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن اور اس کے خون کا پیاسا ہوتا ہے ایک دوسرا جذبہ جس پر امر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کی بنیاد قائم ہے حب انسانیت اور ہمدردی بنی نو کا جذبہ ہے خود غرض آدمی کو اللہ جو نعمت دیتا ہے اس میں وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتا اسی طرح کوئی مصیبت اس کی اپنی ذات پر آئے تو وہ اسے دفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتا بخلاف اس کے جو شخص ہمدرد اور محب انسانیت ہو وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے اپنی نعمتیں سب پر بانٹتا ہے اور دوسرے کو درد اور مصیبت میں دیکھ کر اسی طرح بیتاب ہو جاتا ہے جس طرح خود اپنے لیے ہو سکتا ہے اس خود غرضی اور ہمدردی کو ہم عموماً محسوسات اور مادیات کے عالم تک محدود سمجھتے ہیں لیکن اخلاق اور روحانیت کے عالم میں ان صفات کا مقابلہ زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے اور چونکہ انسان کی مادی بھلائی اور برائی اس کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تابع ہوتی ہے اس لیے صفات کا اصلی مقابلہ حقیقتاً اسی عالم میں ہوتا ہے ایک سچا ہمدرد بنی نو اور محب انسانیت خود نیک بن جانے پر قانے نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی انسانی برادری کے دوسرے افراد کو بھی بدی کے پنجے سے چھڑا کر نیکی کا راستہ نہ دکھائے اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مبتلا دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے وہ دوسرے انسان کو نیکی کے لباس سے آری دیکھ کر اسی طرح بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے دیکھ کر بے قرار ہو جایا کرتی ہے اس کو جب کسی چیز کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں اور جب وہ کسی چیز کی برائی جان لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے چنگل میں ایک شخص بھی گرفتار نہ رہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز اگر اچھی ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے اچھی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے اچھی ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کو آدم کے ہر بیٹے اور بیٹی تک پہنچاؤں دوسری چیز اگر فی الحقیقت بری ہے تو صرف میرے ہی لیے بری نہیں ہے بلکہ سب کے لیے اس کی برائی یکساں ہے اور لوگوں کو اس سے بچانا میرا فرض ہے اپنی بھلائی پر قناعت کر کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا اور اپنے سے بدی کو دور کر کے مطمئن ہو جانا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی خود غرضی اور سب سے بڑی انانیت ہے لیکن یہ صرف خود غرضی ہی نہیں بلکہ خودکشی بھی ہے انسان ایک متمدن ہستی ہے وہ جماعت سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا اس کی بھلائی اور برائی سب کچھ اجتماعی ہے جماعت بری ہوگی تو اس کی برائی سے وہ بھی نہ بچ سکے گا اگر ایک شہر میں عام طور پر غلازت پھیلی ہوئی ہو اور اس سے وبا پھوٹ پڑے تو ہوا کی خرابی صرف اسی شخص کو ہلاک نہ کرے گی جس کے گھر میں غلازت موجود ہو بلکہ وہ صاف ستھرا روز نہانے والا روز گھر کو صاف کرنے والا اور حفظان صحت کا پورا لحاظ رکھنے والا آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا جو اس شہر میں رہتا ہو اسی طرح اگر کسی بستی کا عام اخلاق بگڑا ہوا ہو اور وہاں کے لوگ عموماً بدکار ہوں تو اس پر جو تباہی نازل ہوگی وہ صرف بدکاروں تک ہی محدود نہ رہے گی بلکہ ان چند نیکوکاروں کی عزت اور شرافت پر بھی اس کی زد پہنچے گی جو اس بستی میں مقیم ہو وَتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تل لا ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ کہ خاصہ یہی معنی ہے کہ کسی بستی کی عام تباہی سے صرف بدکار ہی تباہ نہیں ہوتے بلکہ نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں رسول اللہ نے اس مضمون کو ایک حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ترجمہ اللہ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے باعث اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے سامنے برے عمال ہوتے دیکھیں اور انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص سب پر عذاب نازل کرتا ہے پس امر بالمعروف اور نہیں انل منکر صرف دوسروں ہی کی خدمت نہیں بلکہ اپنی خدمت بھی ہے اور در حقیقت مجموعی بہتری میں اپنی بہتری چاہنے کی دانش مندانہ حکمت عملی کا دوسرا نام ہے